حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صحابہ نے عرض کیا اپنے نفس کو کیسے ذلیل کرے گا آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ایسی مصیبت سے دوچار کرے جسے جھیلنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو چون یہ حدیث صحیح ہے